زید بن اسلم نے بیان کیا ان سے آیاد نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی یہی اس کے دین کا نقصان ہے صحیح بخاری نمبر ایک ہزار نو سو اکاون